السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے جنت میں کوئی بھی عبادت فرض نہیں ہوگی اس لیے کہ جنت دار الجزا ہے اور دنیا دار العمل ہے تو عمل جو بھی کرنا ہے وہ دنیا ہی میں کرنا ہے اور جو اللہ نے ہم پر فرض کیے وہ سارے اعمال ہمیں دنیا ہی میں کرنا ہے یا جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اس نیک عمل کرنے کی عمل کی جگہ جگہ جو ہے یہ دنیا ہے اور اس کی جزا کی جو جگہ ہے وہ قیامت کا دن ہے وہ آخرت ہے وہ جنت ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں کوئی عبادت تو نہیں ہوگی لیکن یہ علماء اکرام اور مفتیہ نظام نے اس حوالے سے یہ ضرور فرمایا ہے یا کتابوں میں اس کا ذکر ضرور ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں کوئی عبادت کی خواہش کرے گا تو اسے وہ عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالی اسے یہ عبادت کرنے کی جو ہے موقع عطا فرما دے گا یعنی اگر اس کی خواہش ہے کہ میں تلاوت قرآن کروں جنت میں تو چونکہ جنت میں جنتیوں کی ہر خواہش پوری کی جائے گی جو خواہش وہ کریں گے وہ خواہش پوری کر دی جائے گی حتیٰ کہ خواہش پوری ہونے کا مدار یہ ہوگا کہ دل میں صرف وہ وہ تصور ہی لائیں گے دل میں ارادہ ہی کریں گے اور وہ خواہش پوری ہو جائے گی ایسا معاملہ جنت میں ہوگا تو اگر اسی طرح اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ دیکھیے عمل تو دنیا ہی میں کرنا ہے اب ایک شخص وہ ہے جو دنیا میں یہ نیت رکھتا تھا اور جس کے جس نے بہت ساری روایتیں کتابوں میں قرآن میں حدیث میں ایسی ملتی ہیں کہ جس بہت ساری روایتیں حدیثوں میں اور واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جن میں اولیاء اللہ نے صحابہ نے بزرگوں نے یہ مطلب دعا کی ہے کہ یا اللہ ہم کو نماز پڑھنے کی قبر میں توفیق عطا فرما یا اللہ ہم کو قرآن پڑھنے کی قبر میں توفیق عطا فرما تو آپ دیکھ لیں ان کی زندگی کہ جب وہ قبر میں گئے تو اللہ نے انہیں قبر میں نماز کی توفیق عطا فرما دی قبر میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دی چونکہ قبر میں اب عبادت تو نہیں ہے کیونکہ دنیا ہے دار العمل تو قبر تو دار الجزا میں پہنچ گیا جو جو کیا ہوگا وہ پائے گا قبر میں جا کر کے لیکن اب وہاں سے دیکھ لیں آپ کہ جس نے جو نیت کی تھی اللہ نے اس کو ویسا عطا فرمایا اسی طریقے سے جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی عبادت نہیں ہے وہاں تو بس جو دنیا میں جو آپ نے نیک امال کیے تھے جس کے سلے میں اللہ نے راضی ہو کر کے اپنی رضا کی وجہ سے اللہ نے راضی ہو کر کے جو جنت عطا فرمائی ہے پروردگان نے تو اب جنت میں تو جو خواہش کرے گا وہ اسے دیا جائے گا اگر وہ عبادت کی خواہش کرے گا تو عبادت کا موقع بھی ان اسے دیا جائے گا یہی بات علماء سے ہم نے سنی ہے اور کتابوں میں اس طرح کے ذکر و اذکار ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین مجاہد